بہت قیمتی اور نافع عن الحسن عن عمران بن حسین ان رضی اللہ عن قال قول رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبي حسين كم تعبد اليوم من إله قال سبعه سته في الارض وواحدا في السماء قال فايهم تعد لرهبتك ورغبتك قال الذي في السماء قال اما انك لو اسلمت علمتك كلمتين تنفعانك قال فلما اسلم حسين اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتنيهما قال صلى الله عليه وسلم قل اللهم الہمنی رشدی و من شر نفسی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حسین سے پوچھا آج کل تم کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو اس نے کہا سات کی چھ زمین میں اور ایک آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم خوف اور امید کی حالت میں کس پر بھروسہ کرتے ہو اس نے کہا وہ جو آسمان میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایمان لے آؤ تو میں تمہیں ایسے دو کلمے سکھاؤں گا جو تمہیں نفع دیں گے راوی کہتے ہیں جب حسین رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وہ دو کلمیں سکھا دیجئے جن کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو الہمنی رشدی و من شر نفسی یا اللہ مجھے میری ہدایت الہام فرما دیجئے اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لیجئے گناہ گار کو دیکھ کر عافیت مانگو عن ابن مسعود قال اذا رأيتم اخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا اعوانا للشيطان عليه تقولوا اللهم اخزه اللهم العنه ولكن سلوا الله عافیہ فإن أصحاب محمد كنا لا نقول في أحد شيئا حتى حتى نعلم على ما يموت فإن ختم له بخير علمنا أنه قد أصاب خيرا وإن ختم له بشر بشر خفنا عليه عمله حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم اپنے کسی بھائی کو دیکھو کہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو تم اس پر شیطان کے مددگار نہ بنو کہ تم کہو یا اللہ اسے رسوا کر دیجئے یا اللہ اس پر لانت کیجئے بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو بے شک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی کے بارے میں اس وقت تک کچھ نہیں کہتے جب تک یہ نہ جان لیں کہ وہ کس حالت پر مرا ہے اگر اس کا خاتمہ اچھا ہو تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس نے خیر کو پا لیا اور اگر خاتمہ برا ہوا تو ہمیں اس پر اس کے برے عمل کے وبال کا اندیشہ ہوتا ہے